بھی پڑھتے نظر آئے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اپنی مسجد کے اندر یہ رحل کے اوپر قرآن حکیم پڑھتے ہوئے نظر آئے دار دیوبن کا واقعہ ہے سن پچاسی کا میں اس وقت دار دیوبن پڑھ رہا تھا تو وہاں کی جو جامع مسجد ہے جامع مسجد دیوبند وہاں عصر کے بعد تبلیغی نصاب پڑھی جاتی تھی تو کچھ درد مند حضرات اور کچھ سوج بوجھ والے لوگوں نے یہ کہا کہ اس کتاب کا درس اثر کے بعد نہ ہو کر کے اگر معارف القرآن ہے یہ معارف القرآن یہ در حقیقت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے بیان القرآن کی مزید تشریح اور توضیح ہے مولانا نے تفسیر کی جو کتاب لکھی ہے بیان القرآن معارف القرآن اسی تفسیر کی مزید توضیع اور تشریح ہے تو وہ تفسیر کی کتاب قرآن کی یعنی معارف القرآن پڑھی جائے ایک صحابی جماعت کے کھڑے ہوئے اور کہا کہ اس تفسیر کے پڑھنے میں کوئی برکت نہیں ہے اس تفسیر کے پڑھنے میں کوئی برکت نہیں ہے اور کپڑا جھاڑتے ہوئے مچھی سے نکل گئے بتائیے قرآن کی تفسیر پڑھنے میں کوئی برکت نہیں اور ایسی کتاب جس کے اندر ایسی واہی تباہی باتیں لکھی ہوئی ہیں اس کے پڑھنے میں برکت ہے اب بتائیے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنی محبت ہے اللہ کے کلام سے کتنی محبت ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے تو فضائل صدقات کے اندر ابو یعقوب سینوسی کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کا ایک مرید ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کل زہر کے بعد میں مر جاؤں گا ہاں کل زہر کے بعد میں مر جاؤں گا دوسرے دن وہ زہر کے وقت آیا کعبے کا طواف کیا تھوڑی دور گیا اور مر گیا ابو یعقوب سنوسی کہتے ہیں کہ میں گیا میں نے اس کو نہلایا کفن دیا اور قبر کھود کر کے جب میں نے اس کو قبر میں لٹایا تو اس نے آنکھیں کھول دی ہاں آنکھیں کھول دی اور میں نے کہا کہ کیا مرنے کے بعد زندگی ہے تو اس نے کہا کہ میں تو زندہ ہوں اور عاشق اسی طرح زندہ رہتا ہے دیکھو فضائل صدقات اٹھا کر کے یہ واحد واقعہ موجود ہے وہاں یہ واحد تباہی واقعہ موجود ہے بتاؤ عمل اگر خراب ہو جائے تو کچھ چلنے جیسا ہے لیکن اگر عقیدہ بگڑ جائے تو خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے سے بڑا عمل کا قابل قبول نہیں کوئی ویلویشن رکھنے والا نہیں مین چیز تو عقیدہ ہے اور عقیدہ کیا بیان کیا گیا ہے قرآن حکیم میں ارے قرآن پڑھو تب تو تمہیں معلوم ہو کیا قرآن نے عقیدہ بیان کیا ہے اٹھاؤ سور مومنون اللہ تبارک و تعالیٰ اشاد فرماتا ہے ثم آج تم مر جا رہے ہو ثم بعد آج تم مر جا رہے ہو اب تک تم آنکھیں نہیں کھول سکتے اور خلاف کہا جا رہا ہے کہ اس نے آنکھیں کھول دی اب بتاؤ قرآن کا عقیدہ مانے یا اس واحد تباہی کتاب کا واقعہ مانے چلنے دو گے اس کتاب کو ہم تو نہیں چلنے دیں گے تم اپنے ایریے میں چلنے دو ہم اپنے ایریے میں ایسا واحد بھائی عقیدہ نہیں چلنے دیں گے چاہے جان رہے یا نہ رہے چلے گی تو رسول کی بات چلے گی تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بات اور ان دونوں کی باتوں کے سامنے کوئی واحد واقعہ اور کوئی واحد عقیدہ نہیں چلنے دیں گے ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیے ایمان والے ہیں آپ قرآن کہتا ہے اے دنیا کے تمام انسانوں انکم سب کے سب لوگ اس دنیا بھی زندگی کے بعد مر جاؤ گے تمہاری دنیا کی زندگی ختم لبئی تو مئی ہو گئے پھر اب آنکھیں کب کھولو گے حق بات بڑی کڑوی لگتی ہے حق بات بڑی کڑوی لگتی ہے لیکن انہی لوگوں کو کڑوی لگتی ہے جن کا ذہن ٹیڑھا ہو گیا ہو جن کے دل کے اوپر غلاف چڑھ گیا ہو حق کو قبول کرنے کی ساری صلاحیتیں ختم ہو گئی ہوں اور دل میں ایمان کی رمق باقی نہ ہو ہلکی سے ایمان کی روشنی کی کرن باقی نہ ہو تو ایسے لوگوں کو قرآن کیا پورا قرآن پلا دو تو ان کی سمجھ میں بات آنے والی نہیں کیا ابو جہل ہوشیار نہیں تھا سمجھدار نہیں تھا لیکن اس کی سمجھ میں بات آئی بڑے بڑے موجودات دیکھنے کے بعد بھی اس کی سمجھ میں بات نہیں آئی لیکن ہمیں تبلیغ نہیں روکنا ہے حق بات کہنے سے مکرنا نہیں ہے حق بات کہتے رہنا ہے اور قرآن و حدیث پیش کرتے رہنا ہے تو واقعہ یہ ہے کہ جیسے ابو یعقوب سنوسی نے اس کو قبر میں لٹایا اس نے کھول دی انہوں نے کہا مرنے کے بعد زندگی ہے کہا کہ ہاں میں تو زندہ ہوں اور عاشق لوگ ایسے ہی زندہ رہتے ہیں اب بتائیے اور قرآن کیا کہہ رہا ہے ثم انکم بعد ذلك لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون تم اس دنیاوی زندگی کے بعد موت سے دو چار ہونے والے ہو مر جاؤ گے پھر اٹھائے کب جاؤ گے آنکھیں کب کھولو گے قیامت کے دن ثم انکم یوم القیامتی القیامت تبعثون قیامت کے دن آنکھیں کھولو گے اور یہ واقعہ کیا کہہ رہا ہے جیسے ہی قبر میں لکھا ہے آنکھیں کھول دی اب بولو قرآن کو مانے یا اس واقعے کو مانے فیصلہ کرو فیصلہ کرو ایک واقعہ سکریا صاحب کا نبی کی کتاب واقعہ یہ ہے کہ حسن ابن ہائی ان کے بھائی علی مرض الموت میں مبتلا تھے حسن ابن حیت ان کے بھائی یا حسن حی ان کے بھائی علی مرض الموت میں گرفتار ہیں اچانک بستر پر سے وہ پانی پانی کی آواز لگاتے ہیں حسن حی کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ میرا بھائی بستر مرگ سے پانی مانگ رہا ہے لیکن میں اس وقت نماز کی نیت دیکھ رہا تھا جب میں نے سلام پھیرا گلاس میں پانی لے کر ان تک پہنچا تو ان کے ہوٹ تر تھے میں نے پانی کا گلاس انہیں دینا چاہا تو کہنے لگے میں پانی پی چکا ہوں میں نے حیرت سے کہا کہ اس گھر میں میرے اور آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے پانی کس نے پلایا کہا کہ جبرائیل آئے تھے پانی پلا کر گئے اور یہ کہہ کر گئے کہ تم اور تمہارے بھائی ان لوگوں میں سے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے یہ تبصرہ دیکھو جبرائیل کا عقیدہ کیا ہے عقیدہ دیکھو قرآن حکیم کا انا القدر القدر القدر وما ما من من تنزل والروح امر سلام مطلع الفجر یہ سورہ قدر پوری کی پوری آپ کو یاد ہے اس سے پہلے کہ میں اس سورہ کریمہ سے جو استدلال کرنا چاہ رہا ہوں وہ بیان کروں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ تمام انبیاء کرام کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لانے والا فرشتہ کون ہے نام کون ہے نام کیا اس کا جبرائیل وہ معزز فرشتہ ہے جو تمام انبیاء کرام کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لاتا تھا اور پیغمبر آخر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہی فرشتہ آتا تھا پیغام لے کر کے قرآن حکیم کہتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ یہ قرآن حکیم رب العالمین کا نازل کرتا ہے اور لے کر کون آیا ہے روح الامین لایا ہے جبرائیل لایا ہے اس کو اور کہاں لے کر آیا ہے علا قلبے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب محترم کے اوپر اتارا ہے قرآن حکیم کو اس سے یہ پتا چلا کہ قرآن کا لانے والا اللہ تبارک تعالیٰ کے پیغام کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے والا فرشتہ جبرائیل ہے اور جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے یہ فرشتہ آتا رہا اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے اس دنیا سے جا چکے رفیق اعلیٰ سے مل چکے اب اس فرشتے کا کسی آدمی کے پاس آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس لیے کہ یہ نبیوں کے پاس آتا تھا یہ ایرو غیرو نتو خیرو کے پاس آنے والا فرشتہ نہیں ہے یہ تو باسمت ہستیوں کے پاس آنے والا فرشتہ تھا اب یہ کسی آدمی کے پاس نہیں آتا ہاں رمضان میں پورے فرشتوں کی فوج لے کر کے اترتا ہے کیوں قرآن حکیم کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اس لیے کہ اسی رات کو قرآن حکیم اترا لہذا قرآن حکیم کی یاد کے لیے یادگار کے لیے تنزل الملائکت والروح فیہا ہے ان دیٹ نائٹ اس رات میں اس رات میں فیہا ان دیٹ نائٹ اس رات میں یعنی قدر کی رات میں تنزل الملائکت والروح اور کیوں آتے ہیں بیزن ربہم رب کا حکم ہوتا تب آتے ہیں غور کیجئے بیزن ربہم کی قید پر کہ سال بھر آپ کہیں نہیں جا سکتے اس لیے کہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں اور تمہیں مقرر کیا گیا تھا کہ نبیوں کے پاس ہمارا پیغام لے جاؤ اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں لہذا تمہارا کام ختم ہو گیا اب سال ب سال ہماری اجازت ہے کہ رمضان میں قدر کی رات کو جاؤ صبح تک رہو اور اس کے بعد واپس چلے آؤ کسی ایرو غیرو نتو خیرو کے پاس یہ فرشتہ نہیں جاتا قرآن حکیم کا بیان ہے اور یہ واقعہ کیا بیان کر رہا ہے قرآن حکیم کے بتائے ہوئے اس عقیدے کے خلاف کہ جبرائیل ایک آدمی کو پانی دے رہے ہیں ایک بزرگ کے مرید کو پانی پلا رہے ہیں بتائیے یہ عقیدہ کوئی مسلمان تسلیم کر سکتا ہے ارے یہ عقیدہ تو قرآن حکیم کے بتائے ہوئے عقیدے کے بالکل خلاف ہے اور سنو عبداللہ ابن موسا کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست سے میرے ایک دوست تھے علی ابن صالح ان کا انتقال ہو گیا میں اس وقت سفر میں تھا جب واپس آیا تو پتا چلا کہ علی ابن صالح کا انتقال ہو گیا ہے تو میں ان کے بھائی کے پاس گیا حسن ابن صالح کے پاس تو جو مر گئے تھے ان کے بھائی حسن ابن صالح تعزیت کے لیے گیا کہ میرا دوست آپ کا بھائی تھا مر گیا میں سفر میں تھا آپ اس کی تعزیت کے لیے آیا ہوں اور تعزیت کرتے ہوئے عبداللہ ابن موسا رو پڑے تو حسن ابن سوالے کہہ رہے ہیں کہ رونے سے پہلے ان کے موت کا واقعہ سنو بڑا عجیب و غریب ہے کہا کہ کیا کہا کہ بسترے مرگ سے انہوں نے پانی مانگا وہی واقعہ ملتا جلتا لیکن وہاں جبرائیل آئے تھے یہاں دیکھو کون آ رہا ہے علی ابن سوالے کے پاس کون آ رہا ہے دیکھو کہتے ہیں حسن ابن صالح کہ میرے بھائی جب بستر مرگ پر تھے پانی مانگا انہوں نے میں پانی لے کر کے ان کے پاس گیا تو دیکھا کہ ان کے ہونٹ تر ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے پانی نہیں چاہیے کہا کہ آپ نے پانی مانگا تھا کہا میں نے پانی پی لیا کہا کہ آپ کو پانی کس نے دیا کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور فرشتوں کے ہجوم میں تھے فرشتوں کی جماعت میں تھے تو میں نے کہا ہو سکتا غفلت میں ایسی بات بول رہی ہوں تو میں نے اور واضح کرنے کے لیے کہا کہ فرشتوں کی سب کیسی تھی کہا کہ بتا فرشتوں کی سب تا بتا تھی ذرا غور کیجیے قیامت کے دن فرشتوں کی صف لگے گی ربو کا ول ملک آئے گا تیرا رب اور فرشتے در اور یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی بتا بنائے ہوئے ایک عام آدمی کو پانی پلانے کے لیے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تو سکا بنا دیا پانی پلانے والا بنا دیا اس سے بڑی توہین اور کیا ہو سکتی ہے اب ہم کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین والا واقعہ بیان کرے اور ہم اس پر خاموش رہے تب تو ہم بڑے اچھے اور تنقید کرے تو تمہاری نگاہوں میں سب سے زیادہ خراب وہابی لہابی اور فلا فلا ہیں غیر مقلد ہیں ہمارا دل چلتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور شان پر کوئی انگوشنوائی کرتا ہے اور آپ کی شان کی تنقید کرتا ہے تو ایک موحد مسلمان ایک بائیمان مسلمان اس کی غیرت اس کو گوارا نہیں کرتی وہ فوراً مارنے مرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے کہ نبی کی یہ توہین کس نے کی کیوں کی یہ تو جبرائیل کی شان میں تنقیس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی سکا بنا دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نوز باللہ ایک امتی کا صحابہ کرام کو بھی نہیں چھوڑا جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہو اشتاؤ علی الكفار رحماؤ بینہم مطلہم فی التورات و مطلہم فی الانجیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ میں میرے اوپر یہ آیت اتری ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے اور جو ان کے اصحاب ہیں کافروں کے اوپر سخت ہیں مومنوں کے اوپر نرم ہیں اور یہ جو آپ کے ارد گرد ہیں صحابہ کرام ایٹ رینڈم آپ کے ارد گرد جمع نہیں ہوئے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آپ کے ارد گرد جمع کرنے کے لیے منتخب کیا ہے یا رینڈم آپ کے ارد رہے ہیں اللہ نے چوائس کیا ہے عجیب عجیب لوگوں کو منتخب کیا ہے کوئی کرنل ہے کوئی جنرل ہے کوئی قاضی ہے تو کوئی شمشیر زن ہے امت کے بہترین لوگوں کو منتخب کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کر دیا حضرت معاویہ کے بارے میں اللہ ظہیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ زمین اور آسمان نے ستاروں نے چاند سورج نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر سیاستدان نہیں دیکھا اتنا بڑا سیاستدان اتنا بڑا سیاستدان چاند ستاروں نے نہیں دیکھا ہے سورج تو نہیں ہوا ہے اتنے بڑے سیاستدان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے سیاستدان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدا بنایا آپ کا امتی بنایا آپ کا صحابی بنایا اور حضرت خالد بن ولید ایک سو ایک جنگیں لڑی ہیں کیا مجال کہ کوئی تلوار ان کی گردن کاٹ سکے ایسے جرنل کو جس کا ریکارڈ کوئی بریک نہیں کر سکا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے منتخب کر کے آپ کا حلقہ کو گوشت بنا دیا صحابی بنا دیا تو اللہ فرما رہا ہے کہ ایٹ رینڈم آپ کے صحابہ آپ کے ارد کی جمع نہیں ہوئے ارے مسل تورات وہ مسل انجیل ان کی مثال تورات میں موجود ان کی مثال انجیل میں موجود یہ مقام ہے یہ صحاب کرام کی عظمت ہے اور صحاب کرام کی عظمت کو داغدار کرنے والے ذرا دیکھیں فضائل حج کے اندر اٹھاؤ تبلیغی نصاب فضائل عمار اٹھاؤ فضائل حج کھولو دیکھو فضائل حج کے اندر کیا لکھا ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تراوی کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں حضرت عمر نے تو بیس رکعت تراوی پڑھائی تھی یہ غیر مقلد تو آٹھ رکعت پڑھتے ہیں جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف گیارہ رکعت کا حکم دیا ہے محتا امام مالک کھول کر دیکھو محتا امام مالک کھول کر دیکھو لیکن الزام یہ دیتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے بیس رکعت ترابی پڑھتے ہیں وہاں تو حضرت عمر کو ہاتھ ہاتھ لیا جا رہا ہے اور فضائل حج کے اندر شیخ الحدیث صاحب کیا فرما رہے ہیں کیا فرما رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ کا غور سے سنیے فضائل حج کے اندر موجود ہے یہ دعوت صاحب فضائل حج میں موجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسم کھا لو کہ جو آدمی صاحب نصاب ہوتے ہوئے حج نہ کرے حج کے سارے شرائط موجود ہوں صاحب نصاب ہو پیسہ بھی ہو کوئی معنی نہ ہو کوئی رکاوٹ نہ ہو اس کے بعد بھی حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے حضرت عمر کا یہ قول پیش کرنے کے بعد کہ کوئی آدمی صاحب نصاب ہو اس کے بعد بھی حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے اتنا لکھنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ کا یہ قول شیخ الحدیث فرما رہے تبصرہ کر رہے اتنے بڑے صحابی کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں قلم نہیں کاپا ہاتھ نہیں کاپا اور حضرت عمر کی شان میں گستاخی کر بیٹھے کہ یہ حضرت عمر کی تحقیق ہوگی لیکن علماء کا یہ کہنا ہے کہ حج صاحب نصاب ہونے کے بعد اگر کوئی نہ کرے تو کافر نہیں ہوتا ہے یہ معاملہ ہے دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر یہ ٹپڑی ہے یہ ٹپڑی دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر ٹپڑی دیکھو شیخ العزیز کی کیا کہ حضرت عمر کی یہ تحقیق ہوگی حضرت عمر فرما رہے یہودی نصرانی ہو کر مرے یہ کہہ رہے حضرت عمر کی تحقیق ہوگی علماء کا کہنا ہے کہ کافر نہیں ہوگا یہاں علماء کی بات لے لی گئی ہے حضرت عمر کی بات کو چھوڑ دیا گیا ہے اور یہ فضائل آیت پڑھتے وقت اس کی تلاوت کرنے والے سناتے ہیں یہ آیات یہ آیات سناتے ہیں اور جھوم جھوم کر سناتے ہیں اور سننے والے بلا سمجھے پوجے جھوم جھوم کر سنتے رہتے ہیں وہ جھوم جھوم کر سناتا ہے وہ جھوم جھوم کر سنتے رہتے ہیں نہ اس کی سمجھ میں کچھ آتا ہے نہ اس کی سمجھ میں کچھ آتا ہے اور کچھ سناؤں فضائل صدقات کے اندر ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے وہاں تو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی انتہا کر دی گئی ہے مسلم خولانی کیسے کیسے نام ان کے کرام کہاں یہ عجیب و غریب نام مسلم خولانی مسلم خولانی کہتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے بزرگ تھے کہ انہوں نے کوڑا رکھ رکھا تھا کوڑا کوڑا سمجھتے کوڑا کوڑا رکھ رکھا تھا کائے کے لیے اپنے کو مارنے کے لیے اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے کہ تو بڑا شریر ہو گیا ہے میں تجھے عبادت میں اس طرح گھسیٹوں گا کہ تو تھک جائے گا اور سستی تھوڑی سی ہوتی تو اپنی پڈلیوں پر وہ کوڑا مارتے اور کہتے کہ ان پڈلیوں پر مارنا گھوڑے کو مارنے سے بہتر ہے اور کہتے ہیں کہ صحابے کرام یہ سمجھتے ہیں یہ سمجھتے تھے کہ ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا سارے درجات وہی لوٹ لے گئے لیکن ہم ان کی مزاحمت کریں گے وہ بھی کیا سمجھیں گے کہ اپنے پیچھے مردوں کو چھوڑ گئے وہ بھی کیا سمجھیں گے کہ اپنے پیچھے کیسے مردوں کو چھوڑ گئے تھے چھ پدی اور چھ پدی کے شور میں کہاں صحابے کرام اور کہاں یہ ٹوٹ پوچھیے صاحب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی شان میں گستاخی کی انتہا ہو گئی ہے اور قرآن حکیم کہتا ہے یا آمنوا لا تغلو فی دینکم اے ایمان والو دین کے تعلق سے غلو مت کرو غلو مت کرو فضائل نماز اٹھا کر کے دیکھو اویس کرنی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جب رکو میں جاتے تو رکو ہی میں رات گزار دیتے رکو میں جاتے تو رکو ہی میں رات گزار دیتے حضرت امام شافعی کے بارے میں ہے فضائل نماز کے اندر کہ ایک دن کے اندر وہ ساٹھ قرآن ختم کرتے تھے امام شافعی کے اوپر الزام ہے حضرت امام کے اوپر بہت بڑا الزام ہے اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے تین دن سے کم پر قرآن نہیں ختم کرنا چاہیے اور یہاں امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا لکھا فضائل نماز میں ایک دن میں ساٹھ مرتبہ قرآن پڑھتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تین دن سے کم جس نے قرآن پڑھا تین دن سے کم میں ختم کیا اس نے قرآن کو سمجھائی تین دن سے کم میں قرآن کو ختم نہیں کرنا چاہیے دیکھو انسان کی گفتگو اس کے عقیدے کا آئینہ دار ہوتی ہے نہیں انسان بولتا ہے ہے تو اس اس کے کا عقیدہ معلوم ہوتا انسان کی تحریر اس کے عقیدے کا آئینہ دار ہوتی ہے اس کا مطلب شیخ الحدیث نے جو اس کتاب کے اندر لکھا ہے ان کا عقیدہ ہے اگر یہ عقیدہ نہ ہوتا تو وہ بولتے کیوں اگر ان کا یہ عقیدہ نہ ہوتا تو لکھتے کیوں تحریر اور گفتگو لکھنے والے کی اور بولنے والے کی اندرونی کیفیت کا آئینہ دار ہوتی ہے عقائد کا دار ہوتی ہے اور یہ ساری باتیں موجود ہیں اس کا مطلب یہ یہ ہے کہ ساری باتیں حضرات تسلیم کرتے ہیں اور یہی کتاب پڑھی جاتی ہے شاہ بھائی ساٹھ مرتبہ ایک دن میں قرآن ختم کرتے تھے اور ویس کرنی جب رکوع میں جاتے تو ہی میں رہتے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہا گیا کہ پچاس سال تک انہوں نے ایک ہی وضو سے فجر اور عشاء کی نماز پڑھی ہے بتائیے جبکہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری شریف میں موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلاتے ہیں کہتے ہیں علم اخبر علم اخبر انکا تقوم انکا تصوم النہر و تقوم اللہ کہا کہ عمر ابن عاص میں نے سنا ہے مستقی بات پہنچی ہے کہ تم رات میں قیام کرتے ہو پوری رات اور دل میں روزے رکھتے ہو کہا کہ اللہ کے رسول ہر رات پوری رات نماز پڑھتا ہوں اور ہر دن روزہ رکھتا ہوں کہ دیکھو کرو روزہ رکھو قیام بھی کرو سو بھی اور آپ نے فرمایا آگے نکالے کا حق تیرے بدن کا تیرے اوپر حق ہے نکالے کا حقن تیری آنکھ کا تیرے اوپر حق ہے وہ نلی زوجی کا حقن تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے اب بتائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ بدن کو اس کا حق دے دو آپ کو اس کا حق دے دو اور بیوی کو اس کا حق دے دو اب بتاؤ حضرت امام ابو حنیفہ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی نہیں ہے کہ ایک ہی وضو سے انہوں نے پچاس سال تک فجر اور عشاء کی نماز پڑھی ہے اس لیے کہ سونے پر وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کا مطلب رات بھر سوتے نہیں تو آنکھ کہاں پتا نہیں ہوا بیوی کے پاس جانے سے وضو ٹوٹ جاتا بیوی کے پاس پچاس سال تک نہیں کہ حق سے سوجیے پتا نہیں کی جسم کو رات بھر تھکایا جسم کا حق ادا نہیں کیا بتائیے حدیث رسول کے خلاف امام نے کیا اور تم یہ واقعہ بیان کر کے کہتے ہو کہ امام ابو حلیفہ کے ماننے والے ارے تم گستاخ ہے امام ابو حلیفہ ہو اور کہتے ہو کہ ہم گستاخ ہے حلیفہ ہیں حضرات ابھی آپ فضائل اعمال کے چند واقعات سماعت فرما رہے تھے جس کے بارے میں مولانا انضر شاہ صاحب قاسمی نے کہا تھا کہ ایک زندہ کرشمہ ہے کیا کوئی مسلمان ان واقعات کو تسلیم کر سکتا ہے اس کتاب میں اور بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو قرآن و سنت سے کوسوں دور ہیں مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس بر صغیر کی اکثر مساجد میں اپنے اپنے پیر و بزرگ کی کتابیں اور تعلیم پڑھائی جا رہی ہے جس کے سبب ہم مسلمان قرآن اور حدیث سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں لیکن اب دیکھیں گے کہ ہر اہل حدیث کی مسجد میں قرآن اور حدیث کا ہی درس ہوتا ہے اگر ایسا ہی درس ہمارے تمام مساجد میں دیا جائے تو انشاءاللہ بہت بہت جلد ایک مسلمان ہم مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو سکتے ہیں ایسی کتابوں کے بارے میں حدیث رسول کیا کہتی ہے یہ آپ شیخ جلال الدین صاحب قاسمی کے زبانی سماعت فرمائیں پیدا ہو گئی ایک زندہ کتاب ہے اللہ اکبر یہ ایک زندہ ہے یہ کتاب جہاں گئی نور پھیل گیا الفاظ ان کے یہ کتاب جہاں گئی نور پھیل گیا فضائل اعمال دنیا کا ایک زندہ کرشمہ ہم تو قرآن کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ زندہ کرشمہ ہے جس کے اندر کوئی غلطی نہیں تمام شک و شبہ سے بالا تر ہے الفاظ ہیں کہ فضائل اعمال یہ دنیا کا ایک زندہ کرشمہ ہے جہاں یہ کتاب گئی نور پھیل گیا نور پھیل گیا اس کتاب کے بارے میں حدیث ملاحظہ ہو تبلیغی نصاب کے بارے میں فضائل عمل کے بارے میں حدیث ملاحظہ ہو اس کتاب کے بارے میں حدیث اللہ اکبر ملاحظہ ہو وان عمر ابن قیس الکندی قال کنت ما ابل فوارس فرائیت مستمعین على رجل فقلت من هذا قالوا عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فسمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتراب الساعة أن ترفع الأشرار وتوزع الأخيار ويفتح القول ويخزن العمل ويقرأ بالقوم المسنات ليس فيهم أحد ينكرها قيل وما المسنات قال ما اكتبت سوى كتاب الله رواه الحاكم في المستدرك في كتاب الفتن والملاحم حضرت امام حاتم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو مستدرک کے حاکم میں کتاب الفتن والملاحم کے اندر لائے ہیں حدیث انہی لفظوں میں حضرت عمر ابن قیس کندی کہتے ہیں کہ میں ابو الفوارس کے ساتھ تھا میں نے دیکھا کہ ایک مسجد کے اندر ایک آدمی کے اوپر لوگ جمع ہیں ٹوٹے پڑ رہے ہیں لوگ جیسے شمع کے اوپر پروانے گرتے ہیں میں نے جب دیکھا تو پوچھا کہ بھئی یہ کون آدمی ہے کہ لوگ اس کے اوپر ٹوٹے پڑ رہے ہیں کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ارے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں میں قریب گیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث بیان فرما رہے تھے کہ میں نے حدیث سنا کیا فرما رہے تھے فسمیتہ یحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کر رہے تھے وہ کیا بیان کر رہے تھے من اقتراب سا قیامت کے قریب کیا ہوگا تورفال اشرار شریروں کو بدماشوں کو اٹھایا جائے گا بڑے بڑے عہدے بدماشوں کے دیے جائیں گے وہ تو اور اچھے لوگوں کو گرا ہوا سمجھا جائے گا آج جتنے ہیں منصب پر دیکھیں سب گنڈے لوگ لوگ ہیں ہیں بدماش اور اس دیش کا جو خرابی اس دیش کی جو ہو رہی ہے سب انہی لوگوں کی وجہ سے کرپشن پھیلتا جا رہا ہے اس لیے کہ اشرار کو اٹھایا جا رہا ہے اخیار کو گرایا جا رہا ہے اچھے لوگوں کو عہدے ہی نہیں دیا جا رہے برے لوگ گنڈے لوگ وہ مناسب اور عہدوں کو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ویفتح القول صرف باتیں رہ جائیں گی باتیں کھول دی جائیں گی ویخزن العمل اور عمل عمل جمع کر لیا جائے گا کوئی نہیں کریں کریں گے گے صرف باتیں لوگ اور اور قیامت کی ایک علامت بھی بتائی کیا وَيُقْرَوْ بِالْقَوْمِ اور لوگوں کو مسنات پڑھ کر سنایا جائے گا ہاں؟ لوگوں کو مسنات پڑھ کر سنایا جائے گا اور آپ نے یہ بھی فرمایا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے کہ کوئی اس کو دیکھ کر کے انکار کی جرات نہیں کرے گا ڈرے گا کہ ابھی بول دیے تو کیا ہوگا قیلہ پوچھا گیا ومل مسنات اے اللہ کے رسول مسنات کیا ہے قیل قالا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مکتوتی بس سوا کتاب اللہ اللہ کی کتاب کے علاوہ ایک لکھی ہوئی کتاب پڑھی جائے کسی کتاب کی طرف اشارہ نہیں ہے جی یہ حدیث لے کر کے اٹھو اس کتاب کے بارے میں جس کو یہ قاسمی زندہ معجزہ کہتا ہے زندہ کرشمہ کہتا ہے اور کہتا ہے جہاں یہ کتاب گئی نور پھیل گیا اس کتاب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے ایک لکھی ہوئی کتاب قرآن کے مقابلے میں پڑھی جائے گی لکھی ہوئی کتاب اللہ اکبر حدیث نے فیصلہ کر دیا اس زندہ کرشمے کے بارے میں تو حضرات اب تک جو بھی آپ سن رہے تھے ہمیں امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اب ہم آپ کو ایک ایسے موضوع کی طرف لے جانا چاہتے ہیں جس کے بارے میں دنیا کا کوئی مذہب انکار نہیں کرتا اور وہ موضوع ہے عورتوں کا مسجدوں میں آنا قرآن سے اور احدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ثابت ہے کہ عورتیں مسجدوں میں آ کر اللہ کی عبادت کر سکتی ہیں دنیا کی سب سے پہلی مسجد مسجد حرم جس میں حضرت حاجرہ علیہ السلام رہتی تھی اور وہیں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش بھی کی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش بھی حضرت مریم علیہ السلام سے کی جو مسجد اقسام میں رہتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے مت روکو لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو دین کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں انہوں نے عورتوں کے لیے مسجدوں کے دروازے بند کر دیے اور اس کا برا اثر یہ ہوا کہ آج عورتیں دین سے بہت دور ہیں ہماری بہنیں مزاروں پر مندروں میں اور گرجاؤں میں جا کر اپنے ایمان اور عقیدے برباد کر رہی ہیں اور پاکھنڈی عاملوں کی چکر میں بھی ہماری بہنیں بہت زیادہ آتی ہیں ہر جگہ عورتوں کو چھوٹ ہے وہ جہاں چاہیں جا سکتی ہیں وہ اگر مزاروں پر جائیں اور قوالی سنیں تو اس میں کوئی فتنہ نہیں ہوتا اور اگر وہ بازاروں میں گھومیں اور سینما گھروں جائیں تو بھی اس میں کوئی فتنہ نہیں ہوتا اور اگر یہی عورت مسجدوں میں آ کر مردوں سے الگ رہ کر پورے پردے کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے تو اس میں فتنہ ہے نیوز باللہ من ذالک آپ آپ اندر شاہ صاحب قاسمی اپنی دکنی زبان میں کس طرح عورتوں کی توہین کر رہے ہیں سماعت فرمائے اور پھر اس کے بعد شیخ جلال الدین صاحب قاسمی اس کے ان کے دلائل عورتوں کے بارے میں کیا ہیں وہ بھی آپ سماعت فرمائے اور یہاں مسئلہ بھی ہے مسجدوں میں عورتوں کے آنے کا اور قرآن شریف کہتا ہے یا بنی آدم زینتکم کلی مسجد اے جب مسجد کو آؤ تو میک اپ کر کے آؤ اب لالی لپسٹک لگا کر بھیج تیری جورو کو تیری اما کو تیری بیٹی کو کیونکہ قرآن کا حکم ہے کہ مسجدوں کا آؤ تو میک اپ کر کے آؤ بن سور کر آؤ پھر کوئی حنفی گنڈا اس کی عصمت کو لوٹ لے اس کی آبرو کو لوٹ لے اور زنا کی نگاہ اس پر ڈال دے پھر کہنا کہ صاحب حنفی کتابوں کے اندر سیکس بھرا ہوا ہے اور حنفی لوگ جو ہے تیرے جیسے نامردے نہیں ہیں جڑے نہیں ہیں کہ مسجدوں میں عیدگاہوں کے اندر لے جا رہا ہے لالی لگا کر لپسٹک لگا کر نیل پالش لگا کر بے پردگی کے ساتھ تو پھر یہ نامردے نہیں ہیں کہ ان کی طرف سنا کی نظر سے نہ دیکھیں اور ایک اور نہ جانے ایک حدیث پاک سنا دوں اس کے بعد پھر آگے بڑھتا ہوں وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تمنعوا اماء اللہ ان يصلين في المسجد فقال ابن له انا لنمنعهن فقال فغضب غضبا شديدا وقال احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول انا لنمنعهن رواہ ابن ماجہ فی باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملائے اللہ اکبر یہ ہے علیہ حدیث کا منحج اللہ اکبر جو بات کہی گئی پورے وسوق کے ساتھ کہی گئی دلیل کی روشنی میں کہی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں کہی گئی ہے ہم جتنا فخر کریں اپنے منحج کے اوپر اتنا کم ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں وہ سعادت بخش حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ اللہ کی بادیوں کو یعنی عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے روکو مت لا تمنعو اما اللہ ان یصلین فی المسجد آج پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ عورتوں کو اپنے گھر اپنے مسجدوں کے اندر بلا رہے اور نہ جانے کیا کیا باتیں عورتوں کے تعلق سے فحش فحش کہی جاتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات حضرت عبداللہ ابن عمر نے لوگوں کے سامنے پیش کی تو ان کا ایک لڑکا وہاں تھا فقال

ایسا ہونا چاہیے کوئی آپ کے اس عمل کو اس قول کو چیلنج نہیں کر سکتا یہ ہے ہمارا منہج یہ ہے ہمارا عقیدہ اور جہاں تک حدیثوں پر عمل کا معاملہ ہے اس میں وہ ہمیں کیا تان کریں گے کیا طنز کریں گے ہمارے اوپر ان کے سارے اعمال تو احادیث کے خلاف ہیں چند احادیث پیش کر دوں بس پہلی حدیث ملا دو وان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال اقیم الصلاۃ الصبح فقام رجل يصلي ركعتين فجذب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بصوبه فقال اتصلي الصبح اربان رواه احمد في مسندی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت بلال نے اقامت کہہ دی اقامت کہہ دی اقامت کہنے کے بعد اب کوئی آدمی فجر کی دو سنتیں نہیں پڑھ سکتا اقیمت سلاط صبح یہ سلاط صبح کی بات ہے اقامت کہہ دی گئی اقیمت سلاط صبح فجر کی نماز کے لیے اقامت کہہ دی گئی اس کے بعد ایک آدمی کھڑا ہوا دو رکعت سنت پڑھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس کا کپڑا کھینچا اور اس کے کان میں کچھ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور کہا کہ تیرے کان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میرے اوپر تو فجر کی نماز دو ہی اتری ہے تیرے اوپر چار اتری ہے کیا فقال اتسلی سبحار بان یہ لوگ اس حدیث کے خلاف یہاں نماز ہوتی رہتی سنت پڑھتے رہتے اتسلی سبحار بان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا کیا تیرے اوپر چار نازل ہوئے میرے اوپر تو فجر کی دو ہی رکعت فرض نازل ہوئی ہے دیکھیے اسی طریقے سے حضرت انس کی روایت دیکھیے وان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامه رواه البخاري فی کتاب صلاح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا بلال کو حکم دیا گیا کیا کہ ازان کو ڈبل کہیں اور اقامت کو ایکری کریں یہ بخاری کی روایت یہاں دونوں ڈبل چالو ہے اذان چھوٹی اقامت پڑی یہاں کہا جا رہا ہے اقامت پڑی کرو اقامت اقامت چھوٹی کرو ازان پڑی کرو یہاں حدیث کا الٹا کیا جا رہا ہے دیکھیں آپ اور صف بندی کے معاملے میں اگر کوئی اہل حدیث کنارے کھڑا ہو جائے اور پیر سے پیر ملانے لگے کندھے سے کندھا ملانے لگے تو سرکنے لگتے ہیں جیسے معلوم ہوتا ہے کوئی اچھوت آ کر کے بغل میں کھڑا ہو گیا ہے روایت ملا جاؤ وان انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اقیم صفوفکم فانی اراکم من وراء ظهری وكان احدنا یلصق من قبه بمن صاحبی وقدمه بقدمی رواه البخاری فی کتاب الصلاه حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنی صفحہ درست رکھو اس لیے کہ میں اپنی پیٹ کے پیچھے سے بھی تم کو دیکھتا ہوں یہ نبی کا معجزہ تھا کہتے ہیں اس فرمان کے بعد ہم میں سے ہر ایک وکان احدنا ہم میں سے ہر ایک تمام صحابیوں کا یہ عمل تھا کہ یلزق من کبہ بمن کبہ صحابی اپنے کندھے کو اپنے بھائی کے کندھے سے ملا لیتا وقدمہ بقدم ہی اور اپنے قدم کو قدم سے ملا لیتا جانتے ہیں یہاں لفظ کیا استعمال ہوا ہے ملانے کے لیے الزاق اور آج کل عربی میں الزاق کہتے پٹی کو پلاسٹر پلاسٹر کیسے لگایا جاتا ہے پوری طریقے سے اس کو دیا جاتا ہے مضبوطی سے اس کا مطلب الزاق کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے پوری طریقے سے کندھا ملا لو اور قدم سے سے قدم قدم قدم ملا لو یہاں بھی نہیں ملایا جاتا کندھے سے کندھا بھی نہیں ملایا جاتا کتنی احادیث ایسی ہیں جن کے خلاف یہ لوگ مشتمے ہیں اور دھڑلے کے ساتھ ان کے خلاف عمل کر رہے ہیں جہاں تک ہندوستان کی تاریخ کا معاملہ ہے الحمدللہ جنگ آزادی میں اہل حدیثوں نے جتنا خون بہایا ہے یہاں موجود کسی بھی مذہب کے ماننے والے نے اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا ہوگا یاد رکھیے آپ جنہوں نے تاریخ جنگ آزادی پڑھی ہے وہ اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ آج ہندوستان جو آزاد ہوا ہے وہ اہل حدیثوں کے بہترین رول ادا کرنے کی وجہ سے انہوں نے اتنا کچھ بہایا ہے خون اتنا کسی آدمی نے کسی مذہب کے ماننے والے نے پسینہ بھی نہیں بہایا ہوگا آپ مسٹر برک یہ ایک انگریز مورخ ہے اس نے تحریک آزادی ہند پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا ترجمہ حسام الدین صاحب نے تصویر کا دوسرا رخ کے نام سے کیا ہے اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ برق کہتا ہے کہ میں نے بدبخت وہابیوں کو دیکھا کہ وہ عالم نظام بے حال تھے انہیں گرم زمین کے اوپر برہنا لٹا دیا گیا تھا اور سر سے پیر تک گرم تانبے سے ان کے بدن کو داغ دیا گیا تھا وہ سسک رہے تھے میں نے جب یہ روح فرسا منظر منظر دیکھا تو میں نے اپنی پستول سے ان کو ختم کرنا ہی مناسب خیال کیا یہ وہاں بھی کون ہے ایک بات یاد رکھیے اٹھارہ سو ستاون سے پہلے حنفی اور اہل حدیث سب مل کر کے انگریزوں کے انخلا کی کوشش کر رہے تھے ہندوستان سے لیکن وہ حنفی کون تھے ولی اللہ حنفی دیوبندی حنفی نہیں ولی اللہ حنفی میں اور دیوبندی حنفی میں فرق ہے ولی اللہ حنفی کے اندر تقلید میں وہ جمود نہیں وہ تعصب نہیں لیکن اٹھارہ سو ستاون کے بعد ان لوگوں کا بھی کوئی حصہ نہیں صرف اور صرف اہل حدیث دکھائی دیتے ہیں الحمدللہ اور انہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں کہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہمارا یہ دیش آزاد ہوا ہے اور انگریز یہاں سے بھاگے ان کی قربانیوں سے گھبرا کر کے بقیہ دیگر علماء دیوبند اور اکابرین دیوبند کے بارے میں جو بات کہی جاتی ہے حقیقت یہ ہے کہ خود آپ کتابیں اٹھا کر کے دیکھیے کم سے کم قمر احمد عثمانی کی کتاب ہی پڑھ لیجیے آپ تذکرت الظفر تذکرت الظفر آپ پڑھ لیجیے قمر احمد عثمانی کی اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ سو ستاون کے بعد سے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بیس سال زندہ رہے اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی یہ پچاس سال زندہ رہے لیکن تحریک آزادی میں ان کی شرکت کا ثبوت نہیں ملتا پھر یہ وہابی ٹرائلز کے نام سے جو مقدمے تھے یہ مقدمے کس کے اوپر چلائے گئے ظاہر ہے کہ یہ تمام کے تمام مقدمے اہل حدیثوں کے خلاف چلائے گئے تذکرت الظفر کے اندر قمر احمد عثمانی خود کہتے ہیں کہ علماء دیوبند نے اس کے اندر کوئی حصہ نہیں لیا بقیہ جو لوگ پکڑے گئے مثلا یہ مخبری کی وجہ سے پکڑے گئے مخبری ہوئی کہ یہ لوگ بھی شامل ہیں تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بھاگ کر کے مکہ چلے گئے اور قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور رشید صاحب یہ روپوش ہو گئے لیکن رشید صاحب پکڑے گئے رشید احمد صاحب گنگوئی عدالت میں انہیں لایا گیا ان کا قول موجود ہے تذکرت الرشید صفا نمبر اسی کے اوپر لکھتے ہیں کہ میں جب سرکار کا فرما بردار ہوں میں جب سرکار کا فرما بردار ہوں تو الزام کی وجہ سے میرا بال بیکا بھی نہیں ہو سکتا اللہ سرکار کا فرما بردار ہوں اسی طریقے سے آپ دیکھیے مولانا مناظر احسن گیلانی کی کتاب سوانح قاسمی قاسمی کے اندر مولانا مناظر حسن گیلانی لکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے دیکھا کہ مولانا شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ بھاگے جا رہے ہیں اور باغیوں کے سردار کا نام اپنی زبان سے لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں اب انگریزوں کے خلاف کیسے لڑوں میں تو انگریزوں کی فوج میں حضرت خزر علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں سوال ہے قاسمی اٹھا کر دیکھیے یہ ہے جہاد سب کا کام نہیں ہے یہ تو بڑے جوش اور بڑے ولولے رکھنے والوں کا کام ہے یہ رتبے بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں یہ جہاد اور خاک و خون میں تڑپنا یہ سب کے بس کا روگ نہیں ہے ایسے لوگ جو ہلکی طبیعت کے ہوتے ہیں نرم طبیعت کے ہوتے ہیں یہ میدان جہاد کے اندر کیسے اتر سکتے ہیں انگریزوں کے خلاف کیسے اتریں گے یہ حقائق کتابوں کے اندر موجود ہیں آپ کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیجئے حوالے دیے جا رہے ہیں کتابوں کے آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے جو بات کہی گئی ہے دلائل کی روشنی میں کہی گئی ہے تو ہم کو کہا جا رہا انگریز کا بچہ یہ انگریز کا بچہ ارے ہم انگریز کے بچے ہم نے تو خون بہایا ہے رہا چند لوگ مثلا نواب صدیق حسن خان حالات ایسے نہیں تھے کے وفاداری اختیار کرنا ضروری تھا کیا کرتے کیا کرتے اسی طریقے سے محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں جو بات کہی گئی وہ حقیقت سے بالکل دور ہے حضرت محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ پچاس سال سے یہ تحریک چل رہی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا اس کا نتیجہ کیا نکلا اس طرح تو سارے اہل حدیث مار دیے جائیں گے انہوں نے صرف اتنا کیا کہ انگریزوں سے اتنا کہا کہ آپ تو جو محاذ پر لڑ رہے ہیں ان کو بھی وہاں بھی بولتے ہیں جو اندر ہیں ان کو بھی وہاں بھی بولتے ہیں تو اندر جو لوگ ہیں وہ محاذ پر تو نہیں گئے نا اندر جو لوگ ہیں ان کو اہل حدیث رجسٹرڈ کیجئے ان کو اہل حدیث رجسٹرڈ کیجئے اس طریقے سے انہوں نے بچے کچے اہل حدیثوں کو بچانے کی کوشش کی بڑے آدمی نے بڑا کام کیا بڑے آدمی نے بڑا کام کیا کرتے کیا یہ وہی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں جب قلیل تعداد مسلمانوں کی دیکھی تو دعا کی اللہ سے اے اللہ اگر آج اس میدان جنگ میں مسلمانوں کی یہ قلیل تعداد مار دی گئی تو قیامت تک اس روئے زمین کے اوپر تیرا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا حضرت محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا فیصلہ کیا کہ بچے کچے جو اہل حدیث ہیں ان کو کسی طریقے سے بچا لیا جائے ورنہ جہاد کے لیے رہا ہم اور نہیں ہوں گی انگریزوں کو ہندوستان سے کیسے بھگایا جائے گا کس طریقے سے ان کو یہاں سے ہٹایا جائے گا قربانیاں دینے والے تو یہی لوگ اگر یہی لوگ سب ختم ہو گئے ایک ایک کر کے تو پھر انگریزوں کے خلاف میدان جنگ میں نمبر دسواں کون ہوگا تو یہ ہیں تاریخی حقائق ان تاریخی حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن تاریخ مسخ نہیں کی جا سکتی تاریخ تاریخ ہے وہ سچائی کو کہیں نہ کہیں ظاہر کر ہی دیتی ہے کتنا ہی اس کے اوپر پردہ ڈالا جائے جہاں تک خلاصہ یہ نکلا پوری تقریر کا کہ اختلاف ایک فطری چیز ہے اختلاف اگر ہو جائے اور تم کہتے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں تو اختلاف کو حل کرو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے کہ تم اپنا عمل کرو ہم اپنا عمل کرتے اس سے اختلاف بڑھتا ہے اختلاف کی خلیج اور وسیع ہوتی ہے اختلاف مٹتا نہیں ہے کیوں نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کے اوپر عمل کرے کہ اختلاف پیدا ہو تو اس اختلاف کو اس موقف کو قرآن و حدیث کے معیار پر پیش کرو جو فیصلہ ہو جائے سب مان لو دونوں کو دونوں مان لو یہ نہیں کیا جاتا بلکہ کہتے تم بھی اپنے دائرے کار میں کام کرو ہم بھی اپنے دائرے کار میں یہ کبھی نہیں ہونے والا اور یہ کبھی ہونے بھی مت دینا اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے منکر کام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 ہے کہ ہم کو اس رنگ سے نکھارا ہم حامل شریعت توحید اپنا نا کا ایک شرارہ سینہ میں جل اٹھا ہے سنت کا ایک شرارہ بجھنے نہ دیں گے ہرگز بجھنے نہ دیں گے ہرگز ہر ظلم ہے گوارا اہل حدیث ہیں ہم یہ عزم ہے ہمارا گائیں گے ہم ہمیشہ توحید کے ترانے آتے نہیں کو قصے نئے پرانے پامال ہو چکے ہیں تقلید کے فساد